عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1332